سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے سفر کیا اور ایک روایت میں ہے ہم نے رسول اللہ کی صحبت میں مکہ اور مدینہ کے درمیان کا سفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا لیکن پھر بھی آپ واپس آنے تک دو دو رکت نماز ادا کرتے رہے حدیث نمبر تیئیس سو اٹھاون مسند احمد